عمران سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ نے پانی منگوایا اور برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں تین دفعہ دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ پانی میں داخل کیا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر اپنا چہرہ تین دفعہ دھویا اور اپنے دونوں بازوں کو کوہنیوں تک تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مزہ کیا پھر دونوں پاؤں تین تین دفعہ دھوئے پھر انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا اور فرمایا جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور اس کی ادائیگی میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پچاسی